تقریب جو محمد اشرف نے نو اپریل انیس سو انسٹھ میں ڈیولپ اکیڈمی میں اسلام کی جامعیت کے موضوع پر کی عالم حضور احمد سعید المدوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین کے ساتھ بھیجا ہے وہ ہر وقت سے کامل ہے اور ہر صورت سے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تکنیکی شان رکھ دی ہے کہ کوئی عمل جو ہے اس میں انسان کی ترقیات کی راہ جو ہے انتہا تک پہنچ جائے اور کوئی بھی انسان کو اس بخش نہ چھوڑا جائے کہ انسان کی انسان کے اندر اللہ نے جو شعبے رکھے ہیں جو استعدادیں رکھی ہیں یا جو کمالات رکھے ہیں وہ کسی طور پر سختی کی حالت میں نہ رہیں بڑھتے بڑھتے چلے جائیں دوستو جیسے کہ میں پہلے کر چکا ہوں نماز ہے روزہ ہے اسی طور پر اللہ تبارک تعالی نے اس امت پر ایک خدیجہ عائد کیا ہے ان لوگوں کے لیے کی فضیلہ جو کہ کابت اللہ تک جا سکے اسے حج کا خریدہ کہتے ہیں اور یہ حج کی عبادت جو ہے یہ اپنے کئی پہلوؤں سے انتہائی اہم ہے اور یہ کہیے کہ اسلام کا یہ تکمیلی فریقہ ہے جس پر پہنچ جانے کے بعد انسان کے اندر وہ تمام کمالات پیدا ہو جاتے ہیں اگر حج کو صحیح حج کی نیت سے انسان ادا کرتے اور اس کے حقوق کو ادا کرتے تو حاجی جو ہوتا ہے حقیقت میں اسلام کے انتہائی اعلیٰ اور کے مقام پر فائز ہوتا ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں دوستوں حج کا لفظی معنی جو ہے ارادہ اور کا ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا ہے پسند کرنا اور جہاں مراد جو ہے وہ ارادہ ہے بیت اللہ کا کہ اللہ کے گھر پر جانا اور اللہ کی عبادت کی نیت سے جانا اور اس نیت سے جانا کہ میں اپنے آپ کو جا کر خدا کی تک پردان کرتا ہوں دوستوں بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیے تو اکثر قوموں میں جتنی بھی چاہیے قومیں گزری ہیں مختلف قوموں میں اپنے اپنے جو ان کے عبادت گاہ ہوتی تھی ان پر جا کر وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے عبادت کرتے تھے کوئی بھی چڑھاتا تھا کوئی کیا کرتا تھا کوئی کیا کرتا تھا اور ایک ایسی ملت کے لیے جو کہ پورے عالم کی ملت ہو اور ایسی ملت جو کہ ہمیشہ کے لیے ہو وہ اللہ حوال کے تعلق سے سب کچھ دینا چاہیں اس کے لیے ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جو جگہ کے بنیادی غیر مزاح کے ان نستے رسوم سے قتل ممتاز ہو اور اس میں کبھی بھی ایسی ملکیت نہ آئے کہ انسان اپنے اندر کسی شخص کی نوعیت کو لے دے اسلام جو تھا دلیہ توحید ہے اور ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ توحید کاملہ کے آخر تمام انبیاء علیہ السلام توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے لیکن اللہ نے العالم ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام والسلام کو توحید کی انتہائی تکنیک کے ساتھ پہنچا جسے کہ آخر میں آ کر ہمارے آپ سن نے ہمیشہ کے لیے مکمل کر دیا اب ایسا مکان چاہیے تھا یعنی نقدیت کے لیے جس مرکز پر جا کر انسان خدا کی محبت میں لوگ کو دیوی اور دیوتاؤں کے لیے قربانیاں دی جا سکتے ہیں ایسا مکان ہونا چاہیے تھا جس مکان پر جا کر انسان اپنی خدا کی محبت کو آسکارا کر سکے اور جیسے دوسروں پر لوگ قربان ہوتے ہیں یہ اپنی قربانی کا منتر خدا کے اوپر قربان کرنے کا اپنے آپ کو منتر پیش کر سکے اس کے لیے اللہ خبر فطالیہ اس جگہ کو چنا جسے کہ بیت اللہ کہتے ہیں بیت اللہ جو ہے ہمارے قرآن کریم کے مطابق یہ بیت العقیق ہے دنیا میں سب سے پہلا گھر جسے کہ اللہ خبر مطالعہ نے اپنی بندگی کے لیے بنایا اور قرآن خود کہتا ہے ان اللہ اللہ سے زبر اللہ کے وقت مبارکن مبارکن وفد اللہ یہ اللہ خبر تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلا گھر جو ہم نے دنیا میں بنایا تھا وہ کابت اللہ تھا اور یہ ایسا گھر ہے جو کہ گندگی کے لیے بنایا گیا اور مسجد کے تحت بنایا گیا آج بھی اگر آپ موجودہ خوراک سے بھی دیکھتے ہو تو موجودہ خوراک میں بھی کم از کم تین مقامات پر اس کا اشارہ آتا ہے اسے ڈیپیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے عبرانی زبان میں اور اللہ کو کہتے ہیں اور گھر گھر کو کہتے ہیں جیسے ہمارے وہاں ہیں کے لیے کہ اللہ کا گھر اور یہ اللہ کا گھر کس طرح پر تھا اور کہاں تھا اور اسے کیوں سنا گیا اس کے متعلق میں چند باتیں اب کر کے بات اللہ کے علم حج کے متعلق بات اب کر دوں گا دوستوں آپ جانتے ہیں کہ جس وقت سلی ابراہیم علیہ السلاط اور السلام کے زمانے میں اپنی زندگی کو گزار کر رکھے بیت اللہ پر حج کے لیے جانا حقیقت میں ابراہیم عبادات کی تازگی ہے اس بنا پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہماری امت کے قرآن نے اسے کہا ہے ابھی کل اتنا نہیں پورا مسلم اس ہمارے دلی لحاظ سے وہ داخت ہیں اور عرب کے تو لکی لحاظ سے بھی بات تھے ہمارے دینی لحاظ سے بات ہے انہوں نے جس دین کی بنیادوں کو قائم کیا وہی بنیادیں جو تھیں حقیقت میں ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی دین کی تجدید ہے اور وہی دین ہے جو کہ ابراہیم کا تھا جو کہ ہمیں دیا گیا اس بنا سے جو کہ حج ہے یہ حقیقت میں قلت ابراہیم علیہ السلام کے جتنے بھی مراسم تھے انہیں مراسم کو زندہ کیا گیا ہے اور انہیں کی قربانیوں کو زندہ کیا گیا ہے اور ان کے اس دین کے اللہ کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا اور جو قربانی تھی اس کو انہوں نے زندہ کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے بنیادی طور پر اگر آپ حج کی روح کو جاننا چاہیں تو ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تھوڑی سی بات کو سمجھ لینا چاہیے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ جانتے ہیں ہم نے قرآن کہتا ہے وقت اللہ ابراہیم الراہیم اللہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست چنا تھا خلت جو ہے عربی کے لحاظ سے خلت اس مرتبہ محبت کو کہتے ہیں جس محبت کے پاس کسی دوسرے کی محبت کی گنجائش نہیں رہتی یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اندر خدا کی محبت اس درجے پر پہنچ چکی تھی کہ کسی دوسرے کی محبت کی قدر گنجائش نہیں تھی اور اسی مفہوم کو قرآن میں ایک دوسرے مقام پر نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ابراہیم اللہ کے پاس طلب سلیم لے کر آئے اور طلب سلیم اسی دل کو کہتے ہیں جس میں کوئی روگ نہ ہو غیر کی محبت کا روگ نہ ہو غیر کے رجحان کا روگ نہ ہو غیر کی یاد کا روگ نہ ہو وہ کہتے ہیں بیماری کو یعنی کوئی ایسی بیماری نہ ہو جو انسان کو غیر کی طرف متفق کر سکے غیر کی طرف راجے کر سکے ہر وقت ہر حال میں خدا کی بات مٹتے کو مشغول رہنا اور خدا کے بہان میں ہر آم مستل رہنا اسے کہتے ہیں کل کے سلیم جس میں دوسرا کوئی بھی چیز سنا نہ سکے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھیے موٹی کی بات ہے اگر آپ اسے سمجھیں گے تو حج کی حقیقت آپ پر واضح ہو جائے ابراہیم خلیم علام والے تسلیم نے جس وقت کے شروع دور میں ایک بات کہی تھی تو وقت ملنے فطر سماوات سما کے بل اور حریم صنع علام السلیم ستاروں کو پہلے دیکھا تھا تو کیونکہ وہ جس قوم میں پڑ رہے تھے جوان ہو رہے تھے وہ قوم کل دان قوم تھی تو یہ بابل کے قریب رہتے تھے ان کی پیدائش کے لیے پور ہے بابل کے تقریباً تیس منٹ کے فیصلے پر ایک جگہ تھی وہاں ان کی پیدائش ہوئی ہے تو یہ علاقہ جو تھا یہ ستارہ پرستوں کا علاقہ تھا یہ سب سے سب تاروں کی سورج کی چاند کی پرست کرتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کی اگر آپ دلائی میں دیکھیں جو قرآن میں نقل کی ہے تو وہ دشمنوں کی بات کا وقت ایسے کرتے ہیں مظاہرہ کرتے کرتے ہیں جسے کہ آپ لوگ اپنی اطلاع میں ڈیمانسٹریشن کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں اس چیز کو پھر بیان کرتے ہیں تو قرآن نے ان کے اس اندازے کو ایک طور سے بیان کیا قرآن کہتا ہے کہ جس وقت ابراہیم نے دیکھا ستاروں کو تو انہوں نے کہا کہ ربی یہ میرا پڑھا کتاب ہوگا ابراہیم اپنے دل سے نہیں کہہ رہے تھے وہ اس بات کو نقل کر رہے تھے جو بات کو کا ایمان تھا جب یعنی تو یعنی جو ضرور تو ہو گئے تو کہنے لگے کہ جو چیز کو ڈوب جانے والی ہے ملا سم جو ڈوب جانے والی ہے اس سے میں محبت نہیں کرتا وہ خدا پیسہ ہو جائے ہو سکتا ہے جو ڈوب جائے جب چاند آیا تو چاند نے یہ خیال کیا کہ ممکن ہے یہی میرا خدا ہو اور جب چاند جا کر پھک گیا تو پھر سورج نکلا تو کہنے لگے ہاگا ہاگا یہ بڑا ہے جس خدا ہوگا یعنی ان کے اس کو لے کر چلے جا رہے ہیں جس لوگوں کی ڈوب جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد چاہتے ہیں کھل کر اپنے جو کہ دل کی بات ہے زبان پر لا کر چاہتے ہیں تم نے وجہ کومن ہی ہم ان سمجھوانے میں دیکھتا ہوں اپنے دل کو وجہ وج دیا صاحب کی طرف جس کرو کسی آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمینوں کو بھی پیدا کیا یق ہو کر کسی دوسرے کی طرف تب تک ہم والا نہیں جب صرف ہم آنا ملے میں کوئی بھی چپ کرنے والا نہیں اب یہ بات ہی ان کا اعلان تھا تباہی کو انہوں نے کیا دیا وجہ تو کیا میں میرا سو فیصد سخت کا ہو گیا اب دعویٰ کر لینا آسان ہوتا ہے اور انہوں کے سامنے دعویٰ کر لے تو بعد بڑی مان لی جاتی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اپنایا اطلاع ہم نے ان کی آپ میری دیا ہے تم نے آپ کی بات اور ہم تمہاری تھوڑی سی آزمائش بھی کر لیتے ہیں کہ آیا تم اپنے دعوے میں سچے ہو جھوٹے ہو کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ میں تیرا ہوں کسی غیر کا نہیں ہوں اور میں زمین کی کسی چیز کو لینے والا ہوں میں آپ کی کسی چیز کی طرف جھکنے والا ہوں میں تو وہ بنانے کی والے کی طرف جھکوں گا بڑے ہوئے کی طرف نہیں جھکوں گا بات اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور ڈیمانسٹریشن کی ہے وہ کیا ابراہیم علیہ السلام کی طاقت کا یہ ایک ہے کا بڑا دکھانا تھا اور دکھانے میں کیا ہوتا تھا کہ مختلف بت ہیں اور بٹن کو کس چیز کا بت ہے کوئی کس چیز کا بت ہے کوئی کس چیز کا بت ہے اپنی حاجتوں کو پورا کرانے کے لیے ایک بڑا بت تھا اور بڑا بت جو تھا وہ بھی موجود تھا ان کا جو قرآن کے لفظ جو ہم سننا کا لفظ آتا ہے یعنی ان کے میلے کا دن تھا جس دن سے وہ اپنا تہوار کا دن مناتے ہیں باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ آج اس نئے رخ سے ان کے دن کا لذکا اڑا ہو اور آتا لاجواب کر دو کہ یہ جواب ہی نہ دے سکیں گے کیا ہے تو کیا کیا کہ تمام ان کے بتوں کو توڑا بتوں کو توڑا اور بتوں کو توڑ دینے کے بعد جو بڑا رق تھا اسے چھوڑ دیا تو یہ جو کلہارے توڑا تھا بتوں کو وہ کلہارا جا کر بڑے گھر کے پاس رکھ دیا اب آئے لوگ تو ہم نے یہ دل کیا ہوا سب پتا مارے گئے جتنے خدا سے تو لکی پڑا ہے تو ہوا ہے کیا حال ہو چکا اور کہنے کے کہنے والوں نے کہا کہ بھائی اور تو بات کر لوں ایک لڑتا ہے جو کال ابراہیم جس کا نام ابراہیم ہے وہ ہمارے بتوں کو برے نام سے یاد کرتا تھا ہو نہ ہو وہی ہوگا جس نے یہ کام کیا لاؤ وہی بلائے گئے کہنے لگے بھائی کیا پوچھتے ہو ہمارے مت ہاں کہتے ہیں کہ بیٹا پکڑا جانا یعنی ہاتھ ریڈ ہینڈیڈ آپ لوگوں کی ہیں ریڈ ہینڈیڈ تو اس کے ہاتھ میں تو تمہارا پکڑا ہے اس سے پوچھو تو تمہارا بڑا خدا ہے تمہارا رکھا ہوا اس نے مارا ہوگا اس سے پوچھو وہ کہنے لگے کہ یہ تو بات نہیں کرتا تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام تم کیسے کم بات ہو کہ جو بات نہیں کر سکتا جو سن نہیں سکتا تم نے اسے بڑا خدا بنا لیا تو اب کیا ہوا تو پھر جھکا لیا قرآن کے نہ ہیں جھکا لیا جواب کے لیے دے سکے آپ اس لیے مشورہ کیا کیا جواب دیتے وہ کوئی بات کرنے والا تو ابراہیم نے وہاں پوری دعوت تو تم اس کی دعوت کرتے جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے اس کے بعد انہوں نے کہا وہ ہمارے یہاں ایک محاورہ ہے کہ کھتیانی جلدی کھمبا نیچے اور کچھ نہیں ہو سکا تو کہنے لگے آؤ اپنے بکن کی مدد کریں تو بکن کی کیا مدد کرو گے چلو ابراہیم کے لیے آگ جلائی جائے اور بہت تیز آگ جلائی جائے اب آگ کا انتظام کیا گیا اور بہت زیادہ لکڑیوں کو جلایا گیا اور جہاں تک آتا ہے کتابوں میں آتا ہے اس کے لیے بہت دور دور سے پھر ایک علاقہ ہے آئی پی سی میں جو ہے انسائکلوپیڈیا نے نقل کیا ہے ایک علاقہ ہے اور خستہ کا علاقہ اسے پنچ جا کے سب کہاں سے لکڑیاں لائی گئی تو چھ مہینے تک تیاری کر کے اتنی بڑی آگ لگائی گئی کہ قریب جانے کی ہمت نہیں تھی ان کے لیے جیسے نیو کی ہوتی ہے کوئی جھولا بنا کر انہیں سے دکھایا گیا کہ قریب کو جانے تک کا پھیلاؤ تھے تو انہیں رکھ کر آگے بھیجا گیا اب یہ میں بات جو کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی یعنی شاہد کے لکش یہ ہو رہے تھے اور باقی کے لچے سے اطلاع ہو رہی تھی لائف ہو رہی تھی بتوں کا توڑنا دریجہ بنا اس کا کس طریقے سے آگ میں ڈالے اور جس وقت آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور وہ جس وقت جھیلے میں رکھے گئے تو بھاگے بھاگے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا ایک بات نظام انسان قائم ہے جس میں اللہ کے فرشتے کام کرتے ہیں ایک ہے مدد کہ لاکھ فرشتہ آگ کا فرشتہ وہ بھاگا بھاگا آیا ابراہیم میری مدد کی ضرورت ہے تو میں تیار ہوں مدد کرنے سے کہنے لگے یا اللہ کی طرف سے آئے ہو یا اپنی طرف سے آئے کہنے لگے میں بے تاب ہو کر دوڑا کہنے لگے کہ لگا لتا سلا اگر تیری طرف سے یہ چیز ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں یا جو کچھ بھی ہوگا میں نے اپنے کو کر دیا جب اس کا ہو چکا میں دیکھ رہا ہوں مجھے ضرورت کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک موقع پر کہا تھا بیمار ہوتا ہے تو بیمار گئے کسی نے کہا طبیب کو نہیں بلاتے کہنے لگے طبیبی نے بیمار کیا ہے تو طبیب کو کہتے کون سے طبیب کو بلا جس نے بیمار کیے ابراہیم کہنے لگے اس یعنی کے بعد جبریل میں جبرین آتے جبریل کہتے ہیں جبریل کا تعلق تمام انبیاء کے ساتھ خصوصی ہے خصوصیت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی نا اور جس تو جبریل آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی مدد کروں کہنے لگا سبھی آئے ہو یا بھجوائے گئے ہیں کہ خود ہی آئے ہوں تو کہنے لگے حق اللہ لا الہ الا اللہ مجھے اللہ کافی ہے تمہاری مطالعہ نہیں وقت اب بالکل آپ کے درمیان جا پہنچے اسی دوران یا پہنچے لیکن اب ضرورت اس چیز کی کتنا ہم جاتا آدمی ہوتا تو گھبرا جاتا اور وہ لفظ کے بند کرتا ہے جس کو دیکھا ہوتا وہ بھی عمل کی فتح سمایا تو بس ساتھی کو دیکھنا بنانے والے کو دیکھنا بنے ہوئے اگر بدھی ہے وہ بھی بنا ہوا ہے زمین ہو زمین آسمان کی آج زمین میں ان کی طرف کرتا وہ دیکھ رہا ہے جس اللہ تبارک تعالیٰ نے قربانی کے کو پہلے اس منتر کو دیکھا تو حکم اللہ تبارک تعالیٰ کو پیار آیا اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کہا ہم نے کہا قرآن کہتا ہاں، ہم نے آ کو کہا یا نارو تین یا نارو تین ہی بردم و سلام اور آپ ٹھنڈی ہو جائے اور گردار ہو جائے پر یعنی خود پندرہ جلاہ سے بتاؤ کو آپ کو حکم دیا گیا کہ ٹھنڈی ہو جائے اور گردار جائے اب یہ ہو گئی جب یہ ہو تو یہ بچے اور اس کے اوپر حضرت بات ابراہیم کا لمبا کتنا ہو جائے گا میں نے حج پر آنا بہرحال ہاتھ تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس آپ کو دیکھ کے وہاں کا بادشاہ جو تھا یعنی اس کی بیٹی جو تھی وہ آئی پر جن سماپت نام ہے حاضرہ حاضرہ مسلمان ہو گئی حاضرہ کو اسلام لانے کے بعد اب ایسے شخص کو کون چھوڑ سکتا ہے اگر کوئی بات کرتے نا اور جس سے کسی آتی رہتی کپڑے شاہی میں ہلچل لگ جائے تو کون میں بات کر سکتا ہوں دنوں میں تو جو بھی ہوتا تھا ہوتا تھا آپ ان میں بھی دیکھ لیتے ہیں ہاں اب جب بات تو ہو نہیں سکتی تھی حکم دیا ہر طرح کی تکلیفیں دی جانے لگی اللہ کا حکم ہی ہوا کہ بھائی تم نکل جاؤ نکل جاؤ یہ لے کر نکلے بیوی کو بھی یہ پھر پہلے چلے گئے شام کی طرف مصر کی طرف لمبے واقعات ہیں پھر دوسری اب ان کا بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا یہاں یہ مصر تک گئے تو مصر اس وقت پہنچے ہیں یہ تین ملکوں میں خصوصیت سال کے تو پانچ چھ ملک ہو جاتے ہیں لیکن اس وقت تین ملک پھیلائے جاتے تھے کہ یہ یعنی عراق سے نکلے ہیں عراق سے گئے ہیں یہ شام کا یعنی جو علاقہ ہے تو تہ کرتے ہوئے اردن کے شمال اردن کا جو علاقہ ہے جہاں پہ آج کل بیت المقدس ہے اس علاقے میں پہنچے ہیں اور وہاں سے ہوتے ہوئے مصر مس ہیں مصر میں اس زمانے میں ہیڈسوٹ کہتے ہیں گڈریے بادشاہ تھے یعنی اصل میں گڈریے تھے اس لیے ہیڈسوٹ کہتے ہیں اور وہ قوم آباد کی پہلا کے وہاں موجود تھا جس وقت یہ یہاں پہنچے ہیں تو جا کر ان کا کام تو دعوت دینا تھا بادشاہ کے پاس گئے ہیں دعوت دینے کے لیے تو توحید کی جس پر دعوت دینے گئے تو ان کے ساتھ تھی حرکت حاضرہ حاضرہ تھی وہ بادشاہ جو تھا وہ بدنیت تھا بدنیت وہ اس کے دل میں بدنیت کی آئی ہاتھ اٹھانا چاہا اور بخاری شریف کی روایت ہے ہاتھ گیا دوبارہ ارادہ کیا دوبارہ ارادہ کیا اس پر اور تو کچھ ایمان تو نہیں لایا لیکن خدمت کے لیے ایک عورت دے گی جس کا نام حسک سائرہ ہے سائرہ دے گی سائرہ کو لے کر جس میں چلے ہیں تو ہاں فائدہ کو لے کر چلے ہیں وہاں آ کر وہاں چھوڑا حضرت خالدہ کی اولاد ہوئی جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسماعیل کی پیدائش کے ساتھ اللہ تبارک برف تعالیٰ کا حکم ہوا کہ تم جاؤ اور اس بچے کو چھوڑاؤ اس جگہ پر جس جگہ پر کے یعنی پہلا گھر تھا وہی بر اللہ تعالیٰ نے وہ ٹھکانا بتایا ابراہیم کے لیے جہاں سے اللہ کا پہلا گھر تھا پہلا گھر جو اللہ جو ہے قرآن کے نزدیک اور حادیث کے نزدیک کے سب سے پہلا مقام ہے جو دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا بلکہ ہماری کتابوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ زمین کی جو پیدائش ہوئی ہے اس کی بنیاد کابت اللہ کو کابت اللہ جو تھا کابت اللہ ہی سے یہ زمین کا اٹھا اور وہاں زمین بنی اور چھپ پھیلا کر پورے دنیا میں پھیلا دی گئی یہ سلا جو ہے وہ کابت اللہ کی جگہ سے ہوئی ہے بہرحال وہاں اللہ نے اپنا پہلا گھر بنایا اور پہلا گھر بنانے کے بعد وہ کچھ اگر یہ کیا ہے علیہ السلام کے طوفان میں یہ اٹھا دیا گیا اور اس کے بعد یہ پھر بنایا گیا لیکن قوموں نے اسے مٹا دیا نشان باقی نہیں تھے لیکن زمین میں اس کی بنیادیں موجود تھیں جس وقت سلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھجوایا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ نے جا کر انہیں وہاں پہنچا دیا اور قرآن یہ کہتا ہے کہ انتونی دبئی ہے کل محرم بنا لے اتنی مسئلہ میں اللہ اپنے بیٹے کو اپنی اولاد کے یعنی اسماعیل کو ایسی جگہ پر آباد کر رہا ہوں جو بے آب و گیا جگہ ہے جہاں کچھ بھی اکتا وغیرہ نہیں ہے وہاں جا کر انہوں نے اپنے بچے کو ڈالا تو بچے کو ڈالنے کے بعد یہ جو ہے وہاں سے نکلے وہاں سے انہیں حکم تھا کہ چھوڑ نہیں وہاں چھوڑ کر چلے آپ اب آپ اندازہ کیجیے جو بیت اللہ شریف میں جا چکے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ کی جگہ جو چاہے تو پہاڑی پہاڑ ہے درمیان میں اس میں سیدھی جگہ ہے اب اس کے اوپر ایک طرف وہاں چھوڑ کر جہاں نہ کچھ کھانے کو ایک جوان عورت ہے ایک چھوٹا سا کسی خاص بچہ ہے انہیں چھوڑا جا رہا ہے انہیں چھوڑے جانے کے بعد جس کے واپس ہونے لگے تو کہا گیا حضرت حاضر نے پوچھا ابراہیم سے بخاری کے لفظ ہیں کہ اے ابراہیم تم ہم کس کو چھوڑ کر چلے جا رہے ہو ہمارے پاس ہاتھ ہو جائے اس چیز کا تمہیں ابراہیم اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ہمیں ایسی جو آگے گیا جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے اس پر حاضرہ کا لفظ بڑے عجیب لس ہیں کہنے لگی کہ نہیں لا دی گئی ہے نا تو اللہ نا تب اللہ ہر دن ہمیں دایا نہیں کرے گا آپ تو ہمیں جس طرح بھی ڈال کر چلے گئے نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے اگر اس کا امر ہے تو جو اس کے امر پر پا کر کسی جگہ پہ ڈال کیجیے جاتے ہیں اللہ اپنے حکم پر ڈالے جانے والوں کا ہراس نہیں کیا جاتا اب جوان لوگ بچہ بھی چلے گئے اب انہیں پریشانی ہوئی پریشانی ہوئی پانی کی اب روٹی کے لیے تو ایک دن گزارا ہو سکتا ہے کھجوریں کی تھوڑی سی لیکن پانی کے لیے کیا کرے کبھی ادھر دوستی ہیں سفا مردہ کی پہاڑی ہیں کبھی کری اب ادھر کبھی جاتی ہیں کبھی ادھر آتی ہیں کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی کدھر آتی ہیں اور کے میں جب بہت تنگ ہو گئی اور آئیں ساتھ میں چکر لگانے کے بعد کس جگہ بچے نے پاؤں ماری ماری تھی اس وقت اللہ تبار پتا ہے قدرت کی دل کو بھیجا اور ان کے پاؤں کے جہاں تھے اس جگہ سے چشمہ پھوٹ پڑا جسے زمزم کا چشمہ کہتے ہیں زمزم کا چشمہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ پانی نکلا تو بہت تیزی سے اور یہ منراجن کے میں پانی نکلا کہیں بھاگنے جائے تو ہمیں بھاگنا نہیں یعنی, یعنی کنارا باندھنا میں شروع کر دیا مٹی ریٹ لے کر تو یہ پانی نکلنے جائے اور کہنے لگی دم دم دم دم رک رک رک رک جب انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تو وہ پانی جو تھا میرے پاس قسم فرماتے ہیں ابراہیم اور حاضرہ قربانی پر اللہ کی سہمت کو اتنا دوست آیا تھا کہ اگر اللہ رحمت کرے حاضرہ پر اگر اس پانی کو نہ روک لیتی تو یہ تمام دنیا میں بہنے والا بن جا سکتا تو اب بھی دیکھیے میرا خیال ہے آپ میں سے کئی لوگ آتے ہیں لیکن بمدب کا پانی کیا ہوگا یہاں آتے یہ بھی کیا ہوگا زمین گئے تو گمد اب بھی تمام دنیا میں پہنچتا اور کتنے چار ہزار سال ہو گئے اس کتنے نکلے تو اب گھر ہاتھ وہ کتنا نکلا اور وہ بن گیا یعنی پانی پینا شروع کیا رہنے لگی اب اس کے بعد کچھ ہفتے کے بعد یہ ہوا کہ پھر حضرت ابراہیم آئے پھر اس کے بعد وہ واقعہ پیش آتا ہے اس چیز کا کہ اب جب بہن گئے پہلے تو یہ نیت تھی کہ بھائی بچے کو جا کر چھوڑا اب پال کر دکھایا تو پال کر دکھایا جب کچھ چلنے پھرنے کے لائق ہوئے تو ابراہیم کو پھر آزمائی جائے ابراہیم کس لیے جاؤ اتنی مدت کے بعد پانچ بیٹے کو دیکھنے کے لیے جاؤ کس لیے جاؤ کہ بیٹے کو قربانی کیا بیٹے کو زمہ کرو اب زما کر دو آتے ہیں اور ابراہیم آ کر اسماعیل کو کہتے ہیں کہ جوان ہو رہے ہیں جوان کی عمر ہے ابتدائی جوانی ہے تو کہتے ہیں ابراہیم اے اسماعیل میں دیکھتا ہوں خاص میں کہ میں تمہیں زما کرتا ہوں پن سرما تھا کرا تمہاری کیا رائے ہے کیا رائے ہے سیدھا کرنا چاہتا ہوں تمہاری کیا رائے ہے انبیاء کے خواب جو ہوتے ہیں وہ بھی دہی کی قسم ہے اور دہی ہوتی ہے اس لیے انہوں نے اس خواب کو خواب نہیں سمجھا بلکہ اللہ کا حکم سمجھا ابراہیم سے پوچھا اور جب اس سے پوچھا گیا تو بیٹا نے تو باپ کا بیٹا تھا وہ بقول اس کے اقبال کے مقام پر کہتا ہے کہ یہ فائدہ نے نظر تھا یا کہ مقصد کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب ستم کیا ہوا اب کہتے ہیں بیٹا تو میں سبھا کرتا ہوں کہ سم کر لیجیے اب باپ کو سبق پڑھایا جا رہا ہے اب جان اپنی آنکھوں پر پتی باندھ دیجیے کہیں میرا چہرہ دکھائی نہ دے دے آپ سب کا تو دیش میں نہ آ جائے اور آپ ہی نہ کر اب کیا ہوتا ہے علما افلما پلبی جس وقت دونوں حکمت بالندی کو مانگتے ہیں اور چہرے کے بہت ڈال دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں اور چھری لیتے ہیں اور ابراہیم اور اسماعیل کی درخت پر پھینکی پھیری جاتی ہے اور اس چیز کا اندازہ کیجیے جو انتیا ہوتے ہیں وہ بہت ہی نازک ہوتے ہیں بہت ہی نرم نازک ہوتے ہیں میں یہ کہوں ہمارے آٹا پرشن کے متعلق آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم ہاتھ کو دیکھتے تھے حضور تھے اور سمجھتے نہیں تھی کہ ویسن زیادہ لے رہے ہیں ہتھیلی حضور احمد لسن کی زیادہ بات تو اب وہ بچہ ہے تو بچوں کی گردن پر وہ فری پھینکی جا رہی ہے ایک دفعہ پھیری دے گا کد نہیں روکتا نہیں کرتا اس سے آ کے پتھر پر مارا پتھر پھنس گیا وہ گردن نہیں کرتی میں یہ سوچا کروں بعض اوقات کہ حقیقت میں جتنی دفعہ فری پھیری ہے اتنی مرتبہ اللہ نے اسماعیل کی قربانی کا خراب دیا ہے ابراہیم کو کیوں بچے کی اپنے بیٹے یکلوتے پکلوتے بیٹے کی جو بڑھاپے کی اولاد ہو اس کی گردن پر چھری پھیرنا آسان بات نہیں ایک دفعہ تو چلو ٹھیک ہے کر لیا نہیں بار بار بار بار یہ دیکھا جا رہا تھا یہ چھری حقیقت میں اس کی گردن پر نہیں کی گئی تھی یہ ابراہیم کے دل پر پھر اور دیکھا جا رہا تھا کہ ابراہیم کس طور پر قربانی کا سکنے والا ہے اور کیا میرے لیے بس جس وقت پورا کر یا قربانی کو نہیں کرتا اللہ کی رحمت کو جوش آیا آ گیا دمبا اور دمبے کو نیچے ڈال دیا اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے دفاع کر دیا اور کہہ دیا کہ اے ابراہیم تم نے تک پر ہو گیا تم نے تو اپنی قربانی کو سچا کر دکھایا اور ہم نے اس کے لیے وہ گئے حل عظیم ہم نے اس کے لیے بڑی قربانی جو قربانی ہے اس کو اس کے فطری میں کروا دیا ہے وہ اپنا حل آخری اور جو آنے والے ہیں پچھلے لوگ یعنی امت محمد یا مسلمہ اس کے لیے تم نے اسے چھوڑ دیا خیر اور وہ قربانی کی ایک وہ چیز قائم ہو گئی یہ میں باتیں کچھ بنیادی طور سے بتاتا ہوں قربان اسماعیل کی جگہ پر اس کی قربان اور اس کے بعد دیکھیے ابراہیم علیہ نبی وسلام پھر یہ کچھ دن گزرے تو حکم ہوا کہ اے ابراہیم جا اور ہمارے گھر کو بلند کر یعنی اس وقت تک کابت اللہ بنا نہیں تھا اس وقت آ کر سید میں ابراہیم علیہ نبی علیہ نے کو حکم ہوا اور جو باپ اور دونوں بیٹا میمار بنتے ہیں میں حرم باپ پتا نیر جہاں سے یہ اب مہمان حرم اس ہیں اور یہ بنیاد قرآن کہتا ہے وہ اس یق کو ابراہیم البیتا وہی جب تک ابراہیم کی اسماعیل جس وقت اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کر کابت اللہ کی دیواروں کو بنیادوں کو یعنی بنیادیں موجود تھیں ان کے اوپر اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ جگہ تو وہی ہے اس کے اوپر تب تم دیواروں کو اٹھا اور ایک چیز تھی ایک پتھر تھا جس پر ابراہیم خلیل جو تھے وہ کھڑے ہو کر بناتے تھے اور اللہ اپنی قدرت سے کو وہ جتنے اونچا ہوتا جاتا تھا وہ کنڈا یہ پتھر نیچا ہوتا جاتا تھا ہماری معلق ہوتا تھا یہ مل گیا ہے ابراہیم کا اور ابراہیم کے قدمے کے نشان اب بھی جو ہے بھائی ریاست میں سخت ہیں اور موجود ہیں ابھی دوبارہ انہوں نے جسمت کو ہٹایا ہے نا پہلی جگہ سے ہٹا دیا گیا ہے پیچھے دے گئے ہیں تو جب کھولا گیا ہے تو نشان پاؤں کے اب بھی ابراہیم کے اس میں موجود ہیں تو خیر وہ اسے کہتے ہیں حجرے ہیں مقام ابراہیم کہتے ہیں اور قرآن نے بھی کہا ہے کہ وقت خدم مقام ابراہیم نے مسلح مقام ابراہیم کو اپنی نواز کی جگہ بنائے اور اب بھی جو حاجی جاتے ہیں تو جب وہ تلاش کر لیتے ہیں تو اس کے پاس دور تک نقل کرنی ہوتی ہے دور تک کرنی ہوتی ہیں واجب ہے وہ جا کر اس کے قریب جا کر پڑھتے ہیں بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے کاغذ اللہ کو بنا لیا اور جب کابت اللہ کو بنا لیا کعبہ بن گیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو حکم لیا باتیں کافی ہیں ابراہیم کے بارے میں لیکن اگر میں چلتا رہوں تو یہ تین چار گھنٹے لگیں گے کہ میں بہت ساری چیزوں کو چھوڑتا اس کے بعد اس سب کابت اللہ بن گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا وہ اب تم سننا اے ابراہیم آباد دے لوگوں میں تاکہ وہ آئے حج کے لیے اللہ کے گھر طرف قرآن کی لفظ ہے اب آئیں کس پر آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ آئیں گے قرآن کے لفظوں میں لفظ کریں گے مستعنی کی ترجمہ کرتا ہوں وہ آئیں گے بجلی بجلی اونٹنیوں پر بھی اور پیدل چل کر دور دور سے آئیں گے اور اس گھر پر آئیں گے تاکہ یہ پرانے گھر کی ایکتا حج بھی کر لیں اور اپنی گندگیوں کو قسارتوں کو بھی یعنی گناؤں کی گندگیوں کو قسارتوں کو بھی اتاریں اور یہاں آ کر اللہ کی قربانی کو پورا کریں اور ابراہیم علیہ السلام نے آیا ابراہیم نے آواز دی اور آواز اس وقت دی تو آزان جیسے یہ آزان ہے یہ حج کی اکان تو آتا ہے روایات میں کہ جس شخص نے جس شخص نے ایک دفعہ لبائف کہا عالم ارواہ میں عالم ارواہ تک اس آواز کو پہنچایا گیا تو جس نے ایک دفعہ لبائف کہا وہ ایک دفعہ کر لے گا جس نے دو دفعہ لبائف کہا وہ دو دفعہ کرے گا جس نے تین دفعہ لبائف کہا وہ تین دفعہ کرے گا چاہے ہزار اوپر تم لگا دو پابندیاں جن کے نتیجے میں ہے وہ پہنچ کر پڑیں گے جنہوں نے جانا نے تو جا کر رہنا انہیں تمہارے باپ کی مراد نہیں یا یہ نہیں کہ تم کسی کو روک سکتے یہ خدا کا گھر ہے اور ابراہیم جس کے موزم ہے ابراہیم کی آواز پر پہنچا جاتا ہے اور جس نے بھی آواز تو یہ ہے تو کہیں کہ چھت بن کر وہاں پہنچا دیا جائے میں ڈالا تو خود کو پہنچا دیتا ہم دادے ہمیں بات ایسے معلوم ہے تو مارن جو کہ یعنی جن کا کوئی ظاہری سامان نہیں ہوتا ایک ہزار حصہ پہنچے سے کیا ہوتا ہے ایک اندر کی لگن ہوتی ہے ان کے لگن کا قصہ ہوتا ہے سارا بات دوسرے تک جانے لگی اور کیا ہوا کہ حج کی اللہ خبر پتاروں میں آزاد آواز کے بعد اور آواز دن بعد تو یہاں ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ دین ہمارا جو ہے یہ ہمارا دین صرف رسیوں والا دین نہیں بلکہ قرآن کریم میں آتا ہے مومنین کے متعلق اور کی گئی ہے ولبین ہے مومن جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہیں خیال نہیں تمہیں محبت کرتا ہے نہ اس کو محبت کی جاتی ہو مومن ایمان سے بھرتا ہے اللہ سے اس کو محبت سے بھرتا ہے اور ابراہیم والا عشق آپ دیکھ چکے ہیں کہ ابراہیم نے اللہ کے عشق پر اپنے وطن کو چھوڑا اپنے بچے کو ودا کیا اور جو کچھ وہ کر سکتے تھے کیا اور اس کے بعد بڑی چیز یہ تھی کہ پہلے زمانے میں جیسے کہ قربانی دینے کی ایک لوگ وہ یہ تھی کہ جو اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں بھی ہے کہ ہم تمہارے قربان جائیں اور کچے کے وہ جو ہوتے ہیں نا قربان وہ تو ہے باتربان ٹھیک ہے جی؟ تو اور یہ تمام کا تمام قربان والا قصہ جو ہے نا تو قربان کا جتنا بھی تعلق ہے یہ حقیقت میں انسان کے اندر اللہ قبار مطالعہ نے ایک حص رکھی ہے یہ پانچ آواز جو ہے یہ تو ظاہر والے ہیں بپور مولانا کے اللہ نے پانچ ہزار سے باقی رکھے ہیں تو ان پانچ سے ہوا سے بانٹنے کی جڑ جو ہے وہ اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق ہے تو اب اس کے علاوہ جو آج انسان کو سینے میں جلتی ہے تو جیسے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے محبوب پر میں اپنے کو قربان کروں تو خدا مند قدوس کی باتیں آئی خدا قدوس کی باتیں آئی تو کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ یہاں آ کر تمہارے سامنے نمایاں ہو جائے اس لیے اللہ خبا بتا نہیں جگہ کو جو کہ اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا اور جہاں کو اللہ کا بتانا ہے اگر سے اپنی تجلیات کو اور اپنی برکات کو ڈالا حدیث میں آتا تو کابت اللہ ہر وقت اللہ کی ایک تو ایک تو بیس رحمتیں اترتی رہتی ہیں اور ان رحمتوں میں سات رحمتیں جو ہیں وہ تباہ کرنے والوں کو ملتی ہیں اور چالیس جو ہیں وہ نماز پڑھنے والوں کو وہاں کابت اللہ میں ملتی ہے اور بیس جو ہیں وہ جو کابت دیکھتے رہتے ہیں انہیں ملتی یہ حد تک جا چکے ہیں میں بعض اوقات کہا کروں کابت اللہ کو دیکھو نا تو ایسا مزہ آتا ہے لطف آتا ہے اندھیرے رات کو بیٹھ کر دیکھو وہ بات تو ٹھیک نہیں لیکن ایک نئی نئے ضلع میں بھی وہ حکم نہیں ہوتا جو کہ کابت اللہ کی سیاہ کاغذ میں لکھتے ہوئے اس کو یعنی کرنا ہوتا ہے یعنی انسان کے اندر ایک قسم نیو نیم و سروری ضرور آتا چلا جاتا ہے جی بھرتے نہیں تو اس سے انسان ہو جاتا ہے وہ کہا نیل ملا میں ہارل ہے کاغ ہے سب نیو جلدی سو کاغ ہر درد جلدی سبور جن کے اخلاقات آتے ابراہیم بھی کاغذ ہر در سے جلدیاں بڑھتی ہیں اور یہ سب ابراہیم کے اخلاق کا پڑتا بچ سکتا ہے جتنا اخلاق ابراہیم جی؟ اور میں بعض اوقات کہا کہ دیکھیے پتہ نہیں قربانی کا گوشت آپ کتنا کھاتے ہیں ہم کو یہ قربانی کا گوشت ہے نا یہ عام گوشت طرح زیادہ نہیں کھایا جاتا تو میں آپ کو کہا کروں کہ اس گوشت میں بھی ابراہیم کی مستی آ گئی ہے تو جو ابراہیم علیہ السلام کی جو کی تھی وہ جو چیز بھی ان کے ساتھ منسوخ ہو جاتی ہے اس میں وہی رنگ ہوتا یعنی دوسرا گوشت آپ زیادہ کھا لیں گے آپ کر ایک دفعہ دیکھ لیں لیکن قربانی کا گوشت جو ہے وہ اتنا نہیں کھایا جا سکتا جتنا وہ اس لیے قسم کا خاص قسم کا وہ ہوتا ہے ندا ہوتا ہے اس قسم کا خاص قسم کا نشہ ہوتا ہے وہ نشہ جو ہے وہ اس کے کا نشہ ہوتا ہے اور ابراہیم کے جلانے سے وہ چلا اور چلا بہرحال میں دار کر رہا تھا کہ اب کاغیر بننا تو کا کی بننا یہ کہیے کہ ہر کی عبادت جو ہے یہ آستانہ عبادت ہے عبادت حج کی عبادت جو ہے یہ آستانہ عبادت ہے اور اس چیز کے انسان کی زندگی میں آخری چیز ہوتی ہے جو کو آپ کو معبود پر قربان کروا دینے والی ہوتی ہے اس بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی مناظر حج کے قائم کیے ہیں یہ سب سب آستانہ مراسم ہیں جیسے کہ یعنی کوئی کم کو گرمانا کیسے چیز دیکھا ہوگا آپ نے کیا سے ہوتا ہے سلطان ہو جاتا ہے اب خدا کی ذات تو سامنے آتی نہیں لیکن اس نے اس اپنے گھر کو مقصد قرار دیا جس گھر پر اس کی ہر آنکھ جلدی یاد ہوتی رہتی ہے سفیا نے لکھا ہے ان کی اپنی اصطلاح کہ کابت اللہ جو ہے یہ اللہ کی تجربیات کا سمت القدم ہے ان کی اصطلاح ہے یعنی دل سے جیسے ان کو تجربت اترتی ہے وہ کسی بھی آ کر کابت اللہ پر اترتی ہے اس لیے ایک بات اور بھی رکھ کرتی ہوں غیر متعلق والے میں نہیں ہوتی قرآن میں اتنا چاہتا ہے مقابہ ہم نے کعبہ کو مقابہ بنایا نیل یعنی سے الگ دیکھ کے مقابہ مقابہ کہتے ہیں مرزا کا بھی مانا کیا گیا جہاں سے لوگ کر آدمی آئے اور اصل یہ نساوا اس جگہ کو بھی کہتے ہیں آپ نے دیہاتوں میں دیکھا ہوگا اردو میں سے کہتے ہیں پنگ پانی بھرنے کی جگہ تو پانی بھرنے کی جو جگہ ہوتی ہے تو گاؤں والے جو ہوتے ہیں وہ سب سے سب پانی وہاں سے بھرنے کے لیے جاتے ہیں بچے پیاس آ کر وہاں سے جاتے ہیں تو اسی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کو ایسا مرکز قرار دے دیا ہے جس مرکز پر پہنچ کر جیسے پانی سے انسان کے دل کی پیاس جیتتی ہے اسی طور پر دل کی محبت کی پیاس جو گھستی ہے وہ اس کعبہ پر جا کر کھجتی ہے اور انسان کے دل کی تسلی کامل نہیں ہوتی جب تک کہ کعبہ پر انسان پہنچنا چاہے یعنی یہ اللہ کی رحمتوں کا پنگت ہے اللہ کی رحمتوں کے اوپر ایک جگہ ہے اور جہاں سے رحمتیں اور مثال کے طور پر آپ نماز پڑھتے ہیں پانچ وقت آپ نماز پڑھتے ہیں کابت اللہ کی طرف آپ کو کیوں توجہ کرنے کا کہا گیا ایسے تو خدا کی تبھی تبدیل پسند اور جھلنا جہاں بھی پہلا کرو گے خدا کی ساتھ ہے لیکن اللہ کی حکمت نے چیز کہا کہ کابے کی طرف آپ جب چہرہ کریں گے تو کابے کو آپ جب دکھ کریں گے تو وہاں کی تجلیات اتر اتر کر آپ کو سینے پر کہاں سے گی یہ نہیں ہوتا آپ اگر اسے کہیں کہ بھائی کہاں سے اتنی دور سے آتا ہے غالباً آج سسٹم کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں کتنے دور دور سے ہوائی جہاز کہاں سے چلتا ہے پہاڑوں کے پیچھے تو فوٹو لے لیتے ہیں تو وہ تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ وہ جو منزل نبوت بس سفر روحانی سفر روحانی میں تو بہت ہوتی نہیں تو کاغت اللہ کی اگر آپ کا دل کھلا ہوا ہے سینا آپ کا کھلا ہوا ہے تو آپ اپنے پر کو محسوس کر لیں گے جیسے کہ دیکھیے آپ کو ہوتی ہے نا یہ کیا ایس رے ایس رے ہوتا ہے آپ جہاں پہ لیٹتے ہیں تو آپ کی ہڈیوں کے اندر کی جو چیز جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہے اس کی شوائیں آپ کے اندر تک جا پہنچتی ہیں اسی طرح دوستوں الفا زیادہ دیش کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تو کے لفظ پورے نہیں آتے اس طور پر وہ جو جاتی ہیں اسی طور پر یقین کیجیے کہ اگر آپ کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو جائیں تو کعبہ کی چھوائیں آپ کے دل پر آئیں گی اور اگر آپ اپنے دل کو فوکس کر لیں جیسے کہ کرتے ہیں سوتے والے اور فوکس اپنے دل خدا کی کی کی طرف طرف کعبہ کعبے تجلیات تمہارے دل پر وہاں سے آ کر گی کہ جب پڑنے تک آتی ہے پورے دنیا پر آ کر پڑھتی ہے جہاں تک اپنے چھیڑیے ہٹی ہے مجھے انہوں ایم کا بہت بڑا رائٹر تھا اس لیے اپنی کتاب میں لکھا ہے دی ہٹی آف عرب کہ اگر ہم دیکھیں کابت اللہ کو تو ایک ایسا مرکزی نقطہ بن جاتا ہے جس کے جو دائرے ڈائریکٹ کو چلے جائیں تو تمام دنیا کے مسلمان اچھے اچھے چلے پڑے گے کاغا کے گیٹ کا دائرہ پھر دائرے پھر دائرے پھر دائرے تمام دنیا کے دائرے جو ہیں وہ ہمیں کی طرف ہیں اور کعبہ کہوں دکھے گا نقطے کی بات تباہ سے کابا کسی وقت بند نہیں ہوتا ہر وقت رات کو بھی ہوتا ہے دن کو بھی ہوتا ہے اور کسی وقت بھی اگر وہاں چوبیس گھنٹے رہتے دیکھیں تو کابت اللہ جو ہے وہ کسی وقت بھی نہیں ہو ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں تلاش نہیں کیا گیا انیس سو تیون میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا ہمارے جو مودی شریف خان تھا کہ وہاں آئے یہ وہاں موجود تھے یہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بے شمار لوگ جو تھے کئی لوگ جو تھے وہ سیلاب میں تلاش رہے ہیں بس وہ اس کہنے بھی اور اس میں کیسے انسان چھوڑے مطلب چکر لگا رہے ہیں چکر تو جس طور پر انسان صاحب اللہ کا تباہ کسی وقت میں خالی نہیں ہوتا اسی طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تعدے کو جمینوں سے بسایا اس میں ہاں، تو اس کا تعداد جو ہے خدا کا یہ بھی ہر وقت زمینوں سے بسا ہوا ہے اور اس میں نقطہ یہ ہے کہ نماز کے اوقات مختلف منطقوں میں مختلف ہوتے ہیں تو چار اس کا سب کرتا چلا جاتا ہے یہاں نماز کا وقت فلاں یہ فلاں فلاں فلاں فلاں تو اب تمام دنیا کے اوقات کو لے لو تو کوئی وقت ایسا نہیں رہے گا جس نماز میں کری جا رہی ہو تو ہر وقت کعبہ جو ہے اس کے آگے لوگوں کی ضرورت جی؟ یہ کعبہ اللہ نے ایک ایسی جگہ بنا دی جو اوپر سے بھی سے نازل کراتا ہے کو لوگوں کے لیے آگے چھپواتا ہے یہ اللہ کے وہ لینے اور دینے کا ایک مقصد آلہ ہے بلکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجھے سے ہندو علیہ کے پلس میں سے گھستے ہیں وہ اپنے مقتوبات میں ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ ناس کی میں لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کعبہ مستقل ذریعہ ہدایت مستقل ذریعہ ہدایت ہے اگر اس کعبے پر انسان جاتا رہے اور دین کی جو کہ میں ادا کرتا رہے تو کعبہ اللہ کو مستقل انسان کے دل پر تجربہ کا گھجتی ہیں جیسے آپ زندہ ہوتے ہیں لوج ہوتے ہیں وہ خود مرتبہ ہدایت بن جاتے ہیں ان کے دلوں کا نور آ کر دوسرے کے دلوں پر پڑتا ہے اسی طور پر کے دوسرے انسان کے دلوں پر ہدایت پڑتی ہے بہرحال میں یہ رہا تھا کہ اللہ التخبر تعالیٰ نے یہ چاہا کہ اس امت کو نوازے جیسے دوسری نوازا اسی طور پر اس انتہائی عبادت کے ساتھ ملاتے تو اب اس کے لیے اس نے دل چاہا کہ اس کے لیے بڑی طریقہ اختیار کیا جائے جو اللہ کے ابراہیم خلیل کا طریقہ ہے اور ابراہیم خلیل کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ کابت اللہ کی دنیا یعنی کی چند موٹی موٹی چیزیں ہیں اور پہلی چیز جو ہے اللہ خبر تعالیٰ کے ہاں دین میں اس کی کوئی ایسی بات کو نہیں رکھا جو آپ کو مشکل ہو سر گھر اس پر کیا گیا جو کہ کابت اللہ تک پہنچ جائے اگر آپ کسی کو تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ پر حج فرض ہے اور اگر نہیں پہنچ سکتے تو آپ پر فرض نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس استطاعت ہے کابت اللہ پر پہنچنے کی تو آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے اور یہ ابراہیم اور دین محمدی کا خاص نقصان ہے اور وہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ قابل تعظیم ہے اور تقوا کی نشانی ہے قرآن کہتا ہے نہیں عربی شاعر اللہ اللہ مستقبل قلوب جو کہ میری نشانیوں کو جب یعنی مقابلہ ہوا فتح مردہ ہوا یا وہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ان کی عزت کرتا ہے یہ ان کے دلوں کے تقوا کی نشانی ہے اللہ کے لحاظ کی اللہ کے ڈر کی نشانی ہے اللہ کے تعلق کی نشانی ہے جس سے تعلق ہوتا ہے اس کی ہر چیز کے ساتھ انسان کو محبت اور عظمت ہوتی ہے جتنے بھی شاعر اللہ ہوں ہوا جائے جتنی بھی چیزیں ان سے انسان کو ایک خصوصی تعلق ہوتا ہے بہرحال تو میں یہ کر رہا تھا کہ ہر سب ہے ہر اس شخص پر جو استطاعت رکھتا ہو وہاں سے جانے کی اب نوعیت کیا ہوگی مثال کے طور پر اب ہم پاکستان میں تو ہم نے حقیقت یہ ہے کہ ہم اس بارے میں بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ پوسائش ہیں اب میں کہتا ہم تو کہ کار لوگ ہیں جو کار والے ہوتے ہیں ان کو حج نہیں کار خرید سکتے ہیں جو پندرہ ہزار روپئے کا دس ہزار اور ہم تو نہیں جا سکتے خرید ان کو خریدیں تو اب کتنے لوگوں کے ساتھ یعنی یوں کہیے کہ بارہ سو میں تیرہ سو میں یا سترہ سو میں اچھا حج ہو جاتا سترہ سو میں ہو جاتا سترہ سو میں تیرہ سو ساٹھ روپئے کا وہ از کم تھا سب آتا سترہ سو سات میں حج ہو جاتا ہے اچھا حج ہو جاتا ہے میں تو ایک بات کہوں مجھے تو نہیں دکھائی دے کہ حج سے مفتی ہوتا ہے حج مفت ہوتا ہے اور وہ حدیث میں آتا ہے المار بل حجاج وقت اللہ یہ حجاج اور یہ جو کہ عملہ کرنے والے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں یہ میں کس وقت سے کہوں دیکھیے آپ جاتے ہیں یہاں ہم کے زمانے میں گئے تھے ہم گئے تھے تو کے غریب لوگ ہیں بیٹھ کر گئے تھے تو گیارہ سو روپیہ جو ہے ہمیں کرنے کی یہاں ملے اور گیارہ سو ہمیں ریاض ملے یہاں ہم نے جتنا بھی داخل کیا تھا وہ ستانوے پرسنٹ وغیرہ کے حساب سے کتاب سے ملتے اب گیارہ سو تو مل گئے ہمیں جاتے ہمارا دس آدمی کا فاصلہ تو اب ہم نے اپنا بہت اچھا خرچہ کیا چار سو ریال ہم اکٹھے تھے اکٹھا پکاتے تھے خود دعوتیں کرتے تھے پہ علماء روا کبھی ہماری دعوتیں کریں تو ہم ان کی کریں ہندوستان پاکستان کے جگہ خوب آتے پھر یعنی خوب دار وقت گزارا چار چار سو ریال ہم نے تقریباً وہاں خرچ کیا خرچ کیا سات سو سو ریال ہمارا تقریباً بچا سات سو سو ریال جو بچا تو اس سے ہم نے پانچ چار سو روپیہ اور لگ گئے اس میں اب میں نے تقریباً وہاں سے ساڑھے تین ہزار کی کتابیں لایا یعنی ساڑھے سات من کتابیں میں وہاں سے لایا یعنی اور یہ دیکھیے اس میں اہمیت یہ ہوتی ہے کہ وہاں آپ کو جو کرنسی ملتی ہے ریال آپ کا ریاض ہم دیکھتا نہیں دکھتا تو جتنے آپ کو پینشن نکلی وہ ایک دو ہو گئے یا نہیں ہو اچھا اس رشتے دار میں یہ نہیں کہتا کہ ناجائز طور پر آپ وہاں سے چیزیں لائیں ہاں جی؟ لیکن اگر جو کہ آپ کو انہوں نے گفٹ بنا کر دینی ہوتی ہے کسی چیزیں تم لے جا سکتے ہو واپس اگر وہ چیزیں آپ لے کر آئیں تو ان کی قیمت جو پاکستان میں ہے موجودہ دور میں اس کی قیمت کی وہ چیزیں تمہارے گھر میں آ جائیں لیکن کرنسی میں تو وہاں کا جانا آنا یہ سب وقت کچھ بھی وہاں خرچہ نہیں ہے یہاں تو ہاں تھی جی، گھر کی سارا تو مکتی ہو جاتی ہر مکت ہو لیکن یہ تو نہیں چاٹان اور یہاں جسے بھی ایسے لگا دیے حکومت کو بھی میں ایسا چٹان میں وہ ڈنڈا مارا ہے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کئی وقت سوچ سکے اور تو ایک واپس سنا جس دن اب پہلے ہوتا تھا حاجیوں حاجیوں پر شاید سے کئی دن جس دن تک معاف ہے اسی دن دیکھا گیا کہ ایک اطلاع میری سور کو تار آیا یہ جو ہے نا اس کے تحفام کے جو چشمے ہیں تیل کے بہت بڑے اسی دن ادھر اس نے اعلان کیا اس کی معافی کا ادھر یہاں تیل کے چشمے جائے گا تو کچھ ایسے فائدہ تو نہیں وہ تو کہتا تم اپنی تھالی کمی کو بند نہ کرو میں تمہاری تھالی کمی کو بند نہیں کروں گا ہم خدا کے راستے میں اور ہر ناجائز چیز پر جانا جائز ہے لیکن خدا کے گھر کے لیے جس کے لیے ہر چیز عبادت یہ تھی کہ جان بھی قربان کر دو مال بھی قربان کر دو سب بھی قربان کر دو کہتے ہیں بھائی سارے میں کہاں سے آئے گا ستیا ناگ کوئی سارے میں کا اور تمام چیزوں کے لیے آتا ہے نہیں آتا تو حج کے لیے نہیں آتا اگر تم خدا کے لیے تھوڑا سا کرو اور دیکھیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو تعلیم لا لیے بہرحال اپنے بھی پتا ملتے ہیں یہ کام نہیں میں سارے ملاحل کو کبھی پتا بات کو کیسے چکا دوستوں دیکھو یہ کہتے ہیں کہ پابندی لگا دی پابندی کتنے سالوں سے لگی چلی آ رہی ہے اگر پابندی کو ہٹا دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ دو سال ذرا بوجھ ہوگا پچاس ہزار کا اگر آپ پچاس ہزار ایک سال ہوں گے پچاس ہزار دو سال ہوں گے اور یہ کتنی بڑی بات نہیں ہے اس کے بعد دوسری جب ہے بالکل میں ہوتا چلے گا پچیس ہزار آدمی اب آپ سے جاتا ہے آپ پندرہ سولہ ہزار دیتے ہیں یہ دوسرے لوگوں سے جیسے پتا ان پہنچاتا ہے پہنچا دیتا ہے تو میں یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ فائر ایکسچینج کی وجہ سے خدا کے حج کو روکتے ہیں خدا کے سبیزے کو روکتے ہیں تو خدا بھی تم کو پتہ نہیں کہاں کی ایک بند کروا دیتا ہے کہاں کی ایک بند کروا دیتا ہے ممکن ہے ایک دن کروا دیتا ہے کہاں کی ایک دن کروا دیتا ہے ممکن ہے اگر خدا کے اس معاملے کو خدا توڑ دو خدا تمہارے گھر کے اندر سے پہلے تمہارے کو جاری کروا دے خدا اصل میں ہم نے ہر چیز کو آزماتے ہیں خدا کو نہیں آزماتے خدا کے ساتھ تم لگا کر دیکھو اس کے گھر سے توڑے دیکھو کہ تمہیں کیا دیتا بہر آپ نے یہ کر رہا تھا کہ حج کا فریضہ جو تھا حج کا فریضہ لازم ہے اور جہاں تک سمایا وجہ سات سر یہ حقیقت میں ایک نقطہ ہے دنیا وہ یہ حج جو ہے یہ مرتھ لکھتا ہے ملت محمد مرحومہ کا اور امت مرحومہ کو اللہ نے ایک نقطے پر جمع کیا ہے حج کے ذریعے سے یعنی آپ اگر حج پر جائیں گے تو حج پر جانے پر آپ دیکھیں گے کہ حج میں دنیا کی تمام قومیں شریک ہوتی ہیں وہ بڑی اسرائیل کا کعبہ نہیں یا کسی خاص قوم کا کعبہ نہیں ہے جس کو تمام انسانوں کا کعبہ ہے پہلے حج یا کے بات اللہ جو ہے حقیقت میں تفریح کی لکیر ہے پرانے مسائل کے درمیان کلاس کے درمیان پہلے مقصدوں اگر آپ بندگی کرتے تھے یہود یا نسارا تو وہ جا کر اپنے کالے پہ جا کر کرتے تھے وہاں سب اکٹھے نہیں کر سکتے تھے صرف ایک ہی جگہ پر وہ جا کر کرتے تھے بس مقدس پر برسائی جو ہے وہ بریشائی کا قبلہ ہے بس مقدس یہ نہیں ہے تو پوری انسانیت وہاں جا کر کرتی ہو سکے ہمارے یہاں جو ریلیجیس ہے کہ اسلام کا قبلہ جو ہے وہ تمام انسانوں کا قبلہ ہے وہاں ہندوستان والے بھی آئیں گے عرب والے بھی آئیں گے چین والے بھی آئیں گے تمام دنیا کی قومیں رہا کرتی ہوتی ہیں اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اور پھر حج نہیں کرتا مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے نروجہ نہیں ہو یہودی مرتا ہے یہودی مرے نسوانی مرتا ہے نسوانی مرے مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں کیونکہ اصل دین و حمید کی حقیقت جو آتی ہے تو وہ کابت اللہ پر جا کر نصیب ہوتی ہے وہاں اجتماع ہے دلوں کا وہاں اجتماع ہے قوموں کا وہاں اجتماع ہے ہر نسل کا ہر ملک کا ہر علاقے کا وہاں نسوانیت اور یہ حدیت اتنا مختلف علیحدہ علیحدہ شعبے نہیں ہیں لیکن محمد کے دین کا کمال اگر دیکھنا ہو اور وہ دیکھنا ہو تو وہاں جا کر انسان کو پتا چلتا ہے کہ کیا نوعیت تھی وہ کیا نوعیت تھی بہرحال یہ کتحا تھا کہ اب حج ہر فرض ہوا ہر سب پر جو کہ استطاعت رکھتا ہے اور استطاعت ایک اور بات یعنی یہ بھی عجیب خدا کی شان ہے آپ اگر حج پر جائیں نا تو وہاں نہ تو آپ کو ہندوستان پاکستان جب ایک تھا تو کہا کرتے تھے ڈالمیاں اور تاٹا اور آج کل تو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے باہر پہلے تاٹا اور ڈالمیاں ہوا کرتے تھے یہاں کے تاٹا اور ڈالمیاں آپ بہت کم وہاں دیکھیں وہاں آپ اگر دیکھیں گے تو یہ جوتے جھوٹے ہوں ایسے ہوں گے جسے کہ عام طور پر تیسرے درجے کا طبقہ سمجھا جاتا ہے وہ حج کو زیادہ نہیں ہوگا سترہ سے زیادہ لوگ ہوں گے تو رات نہیں ہوں گے اور وجہ کیا ہے کہ حج دن کی لگن سے ملتا اگر دن کی لگن ہے تو خدا پہنچا دے گا اور دن کی لگن ہی نہیں ملتی تو اللہ نہیں کہاں پہنچا تو میں یہ کر رہا تھا کہ اگر غریب بھی حج کرنا چاہے تو ستارہ سو روپئے کی بات ہے ستارہ سو سترہ سال میں اکٹھا اچھا کر سکتے ہو سو روپیہ سالانہ پچاس روپئے سالانہ کرو پینتیس سال باری عورتیں ہوتی ہیں تمام عمر کا اکٹھا کر کے آ کر حصہ پہنچ جاتے ہوتی ہے لیکن جسے لگن ہی نہیں تو وہ کیا کر تو گھر بھائی تو میں بات اس پر کر رہا تھا وہ ختم ہو رہا اب حج حج تو ہو گیا اب جب آپ وہاں پہنچیں گے تو حج کے موٹے موٹے میں آمال بیان کر دیتا ہوں حج کے موٹے موٹے آمال جیسے کہ آپ تقدیر تاہیمہ کرتے ہیں نا تو تقدیر تاہیمہ کے بعد نماز سے باہر والے آماد آپ پر بند ہو جاتے ہیں اسی طور سب حج کی تقریر تعلیمہ جو ہے اسے احرام کہتے ہیں جب تقریر تقدیر ہے اسے احرام احرام کا دان دینا وہ دو دل سلے کپڑے ہوتے ہیں ایک اوپر والا ایک نیچے چاہے شاہ ہو چاہے گدا ہو اس میں اسلام کا وہ نہیں دیتا ہے کہ اگر کوئی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ باغ بادشاہ آ جائے تو اتنا بچے کا آدمی ہو تو دونوں بڑا اور اسی طرح میں بات اس اور میں وہ ایک واقعہ یاد آیا حضرت شریر حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک دپتانی بادشاہ جنتا ایک مسلم مسلمان ہو کر آیا مسلمان ہو کر آیا نیا نیا مسلمان اور بہت ایسے ایسے پانچ سو سواروں کو بڑے ایسے شوقت سے آیا میں اب حج کا موسم آیا حج کے لیے چلا حج کے دوران یہ اس کی ایک نیتی پابند ہوتی ہے اس کا پندرہ گھنٹے کا تک رہا تھا کسی ہزاروں قبیلہ سزا کے شخص کا تب گیا یہ تو ابھی تک اس کے دماغ سے تھا اس کا ڈانس توڑ دیا ڈانس تو گیا جو حضرت عمر کے پاس پہنچا حضرت عمر نے ہاں، امیر میں نہیں مسلم ڈانس توڑ دیا کون ہے تو بلا بلایا گیا تو کہیں نہ کہ تمہارے مطلب میں یہ غریب کرے تو سب برابر ہوتے ہیں میں تو کہا تھا کہ اسلام میں آ کر میری ڈرے میں تو ہلت ہو رہی ہے اس کہا تو یہ کوئی نہیں ہو رہی یہ تیری عزت ہے کہ یا تو اپنا بھی آگے گھر تو پیڑ بھی ڈال کے توڑ میں اس کے بعد اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے دیا ڈاکٹر یا تو دلک دیا کا اس نے کہا کہ میں صبح تک چڑھا بعد ہاں دلت دلوائی گئی اور پھر وہ ہو تمہیں نے کا رہا تھا سو اور بتا سب برابر ہر پر اچھا معلوم ہوتا ہے وہاں تو اتنا مزے دار ہوتا ہے لیکن جاتے نا مینا کی طرف جو ہوتے نا سپاہی وہ بھی آرام مانگے مانگو یہاں پہ ہوگا دیکھنا ہے نا تو کی چیزوں کو چلے جا رہے ہیں غورت کو دیکھنے اور اللہ کے بچے وہاں پہ آرامی میں کیا رکھا ہوا دیکھو ہم آپ گھر پہ جا کر دیکھو دیکھنا ہے تو اسے دیکھو بہرحال تمہیں اس کا کہا تھا اب وہاں پہ تو احرام حقیقت میں سال کے لحاظ سے تو دو جانے ہیں تو اس سے ان کے بعد آپ نے حج کے خلاف والے آماد ہیں نہیں کرنے ہوں گے موٹی موٹی باتیں قرآن کے لفظ میں کلا رقتا کلا حسل جدار حج نہ تو سہمت والی بات کا زبان سے بھی ادا کرنا بنتا خراب زبان سے بھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرو اور نہ تو جھگڑا ملا بلا ملاقات نہ کوئی گناہ کرتا ہوں لیکن دل کوئی ہو کوئی چاہت والی بات نہیں ہے خدا کی طرف ہو ہو ہیں تو خدا کی طرف جا تو اب جیسے یہ دو جانے سے باندھے جاتے ہیں بعض محسوسین نے کہا دو جانے باندھے جاتے ہیں اتباع الہی کے اور اتباع سنت تو جیسے میں نے یہ دو جانے پہن لیے اور تمام سمت سے اپنے آپ کو تمام اتار دیا اس کے بعد ہے رب میں نے اپنی سب سے تمام دنیا کی بندوں کو تعلیم کو تمام چیزوں کو تار کر دے جانے پہنوں میں تو اللہ تیرے حکم کو مانوں محمد آیا محمد سب تیری سنت کا اتباع کروں گا وہ سب کچھ سوچ بس اب ایک بات تو یہ احرام احرام کے بعد جو ہے اس کے بعد جو تو ہم لوگ جب جاتے ہیں نا تو جو کہ ہرائی حج کرتے ہیں وہ تو ہوائی جہاز کے ذریعے سے جاتے ہیں تو وہ صوبہ سے جاتے ہیں وہ تو یہ کراچی سے کر جاتے ہیں اور باقی لوگ جو ہیں وہ ہمارا ادھر کا جو ہے یہ لندن کے متوازی ایک جگہ ہے جہاں سے حجام دیا جاتا ہے وہ سمندر میں آتا ہے اس کے پہلے نہانے وغیرہ کے بڑے آداب ہیں میں اس کیا بیان کر سکتا ہوں تو اس کے بعد آہان دان دیا جاتا ہے آرام دان کے بعد جس وقت آپ ہوتے ہیں اس وقت سے آپ اللہ میاں کے دردار میں حاصل ہیں دربار میں حاضر ہو گئے اور جتنا کس طرح سے آپ کو ہو آپ کو زیادہ سوا ملے گا لبئی کا اللہ لبئی لا شریف لکا الگ صحیح ان لفظ کا یہ اب لباس میں تیرے دربار میں حاضر حاضر ہوں حاضر ہوں بس یہ پڑھتے جاؤ گے اس کے بعد آپ پہنچیں گے کابت اللہ تو کابت اللہ کو یہاں سے آپ جانے کے بعد سب سے پہلے اپنے حج میں جو ہیں تین ہیں تین سباف ہیں پہلا طلاق جو ہے اسے کہتے ہیں طلاق تجویز وہ جو ہے یہ ہے ہمارے ہاں ہمارے ہاں سمراج مکھیا کے ہاں یہ جو ہے مستحب ہے اس کے بعد دوسرا جو ہے اسے کہتے ہیں جو کہ دس تاریخ کو ہوتا ہے یہ یعنی شرائط سرائط میں سے ہے حج کے یہ سب ہے اگر یہ چھٹ گیا تو چھٹ جائے گا حج نہیں ہوگا ہاں جی اور دیکھو کمال یہ ہے کابت اللہ کا کہ اس دن کتنے ہزار حاجی ہوتے ہیں اور لاکھ کتنے لاکھ حاضر ہوتے ہیں دس لاکھ حاضر اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ پیسہ وقت تک تقریباً نہیں پڑھنا پڑ جاتا ہے بہت سے لے کر اب یہ تباہ کرنے کے لیے اندازہ لگائیے کتنے آدمی کو گھومنا پڑتا ہوگا لیکن اللہ تبارک سبارہ ہے اور ایسے آسانی سے کرا دیتے ہیں اب یہ ہے تباہ تباہ اسے کہتے ہیں یہ ہے سب ہے اور اس کے بعد بادل تباہ ہے جو اسے جواخ کہتے ہیں تو واپسی کی ہوتا ہے بہرحال طباف میں نوعیت یہ ہوتی ہے ایک بات کہہ دوں اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے آپ کو بھی نصیب فرمائے اس میں ایک بات یہ ہے دیکھو عام طور پر ذہن میں نہیں جاتا ہمارے یہاں سے ہم نے دیکھا عورتیں وغیرہ ہوتی ہیں تباہ کرتے ہیں وہ کرتے کاغذ کو چن لیتی ہیں کر لیتی ہیں لیکن محبت ہے لیکن یہ محبت غلط محبت ہے جی تو دیکھو جیسے کہ نماز کی حالت میں کاغذ کنڈا سے آپ کی چھاتی چھل گئے نا تو آپ آپ کی نماز نہیں ہوگی یعنی رخ جو ہے تابے سے اگر آپ جان بوجھ کے تابے اپنی ساتھی کو پھیل رہے تو نماز نہیں ہوگی اسی طور پر تباد کے دوران میں اگر آپ کی ساتھی متصل ہو گئی تابط اللہ کی طرف تو آپ کا تباف نہیں ہوگا تباش نہیں ہوگا صبح اس جگہ پہ جہاں سے بھائی پر لگ رہا تو یہ جگہ ہے جو اس کے پتھر جو آگے نکلے ہوئے ہیں ان کے اندر بھی پاؤں نہیں دینا یہ موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں ہم لوگ نمازوں کو سیکھ کر پڑھتے ہیں ہم نے کہا سیکھی ہے لیکن بہرحال نماز کو کچھ ہوتا ہے یاد کر لیتے ہیں عمر میں ایک حد کرتے ہیں وہ بھی بغیر سیکھے جاتے ہیں اور جب بغیر سیکھے جاتے ہیں تو جب اناج تناز کر آتے ہیں حاضر ہو جاتے ہیں پھر جیسا غریب ہو تو وہ حاضی ہوتا ہے جو امیر ہو تو الحاظ ہو جاتا ہے کر کے آ جاتے ہیں تو ایسے تین تماق ہوتے ہیں ہر تماف میں سات سوٹ کہتے ہیں ہم سات چکر ہوتے ہیں سات چکر کر لیتے ہیں اس کے ساتھ اور حج کی تین قسمیں وقت نہیں ہے ختم ہو گئے میں لمبی بات کر دی ہاں جی؟ ہاں، حج کی تین قسمیں ہیں ایک کو کہتے ہیں افراد کہتے ہیں ایک کو سمتو کہتے ہیں ایک کو کران کہتے ہیں افراد اسے کہتے ہیں کہ آپ میری حج کی نیت سے باندھ کر جائیں اور آپ عمرہ نہ کریں ہاں جی؟ تنگا ایک قسم کا چھوٹا حج لیجیے جو حج کے غیر کے انجام میں بھی ہوتا ہے جی؟ تو اب صرف آپ حج اگر کریں گے تو اسے افراد کہیں گے اور اگر حج کے ساتھ بیچ میں حلال ہو گئے حلال کہتے ہیں یعنی تہوار کو کھول دینا اور اس کے کھولنے کا یہ ہوتا ہے کہ سب کو منڈا دیتے ہیں اور یہ حقیقت میں نشانی ہے اس چیز کی کہ پہلے زمانے میں جو غلام ہوتا تھا اس کے سب کے بال مڈا دیا کرتے تھے تو یہ اپنی غلامی کا نشان دیتے ہیں کہ نہیں آج ہم سب کے پورے غلام ہو گئے اور کسی بیچ کے نہیں گئے یعنی اس وقت آرام کھول دیتے ہیں آرام کھول دیتے ہیں تو آرام کھولنے کے ساتھ اگر پھر حج کے ایام میں یا حج کے پانچ دن ہوتے ہیں آپ شروع ہوتا ہے ہاں جی تو اگر پھر آپ حج کے ایام میں پھر دوبارہ احرام باندھیں تو اسے تمکو تمقو کرتے ہیں اور ایک احرام ایسا ہوتا ہے جو کہ آپ نے احرام باندھا تو حج کے آخری مراسم کو ادا کرنے تک آپ اس آرام کو نہ کھولیں گے تو اسے کہتے ہیں حج کے رام اکٹھا اس میں عمرہ بھی آ جاتا ہے اور اس میں وہ بھی آ جاتا ہے بہرحال نبی یہ سات سے سن لیں حج جو فرمایا تھا وہ حج کران تھا حمسیہ کے نزدیک حج کران جو ہے افضل ہے شافیہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں سمجھتے اچھا ہے بہرحال دونوں ہو سکتے ہیں جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے بہرحال مقصد یہ ہے کہ وہاں پہنچ جائیں حج کا اچھا جی۔ اور اس میں یہ ہے کہ حج میں جب آپ جائیں گے تو پہلے تو آپ یہ کریں گے وہاں تباہ کریں گے ساتھ تباہ کر کے پہلے شروع کریں گے وہاں سے حج اسفت سے حج اسفت ایک پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا اور آج تک کئی اب کم اور باتوں کو چھوڑ دی تھی اس کا اندازہ لگائیے کہ اس پتھر کو کب محمد وسلم کو بھی لگن بارش لگے ہوں گے حضرت وسلم کے بھی لگن مبارک لگے ہوں گے ابراہیم کے بھی لگے ہوں گے کتنے ندیوں سے لگے ہوں گے جی؟ اور کتنے اقال اللہ صلاح سے لگے ہوں گے تو کتنا قیمتی ہوگا تو اسے وہاں اس سے اگر قریب پہنچ جائے انسان تو اسے گوسا دیتے ہیں یا قریب ہاتھ لگا لیتے ہیں یا اس کے قریب جا کر جیسے ایسے ہوتے ہیں اللہ کر کے وہ ایک قسم کی تصویر ہوتی ہے تصویر کر کے اس کے بعد ساتھ جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو اس کر لینے کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں نکلنے کے بعد پھر چلتے ہیں وہاں اس کے قریب ایک دو پہاڑی کی ہیں چھوٹی چھوٹی اس کے چھوٹے چھوٹے کیلے رہ گئے ہیں ایک کا نام ہے سفا ایک کا مروا یہ سفا مروا وہ پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان حضرت حالدہ بچی توڑی تھیں اور یہ سطح اور نرما کے درمیان کی جو پہاڑیاں ہیں ان کو وہ سات دفعہ دوڑی تھی اسے کہتے ہیں جی، مرتبہ آپ کو بھی دوڑ کر جانا ہوگا اور جس جگہ وہ زیادہ دوڑی رہی تھی وہاں بھی وہ سب کے نشان میں لگائے ہوئے ہیں وہ زیادہ دوڑنا پڑتا ہے وہاں دعا دکھاتی ہے پڑی جاتی ہے رب اکثر اما ان نقل یہ دعا وہاں پڑی جاتی ہے یہ سب اس کے بعد آنے کے بعد سب کو ملا کر یعنی ایک جو ہے آپ کا پہلا تباہ قدیم جو تھا وہ آپ کا وہ ختم ہو گیا اس کے بعد پھر آتے ہیں دوسرے ایگزام ہیں ان ایگزام جو آٹھ تاریخ سے شروع ہوتے ہیں جو ہمیں تربیت کہتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سب لوگ نکل جاتے ہیں نکل کر مینا میں چلے جاتے ہیں مینا میں چلے جاتے ہیں مینا میں وہاں رات عبادت وغیرہ ہوتی رہتی ہے پھر اس کے بعد وہاں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ارسات ایک اگلا میدان ہے وہ اب یعنی حج میں یہ موٹی موٹی دو چیزیں یاد کر یاد رکھیے ایک تو ہے تحریم یعنی احرام کا باندھنا یہ شرط ہے اور اس کے بعد دو رکن ہے ایک رکن ہے طواف کے اور ایک رکن ہے اصحاب کا وقوف وقوف ایسا اگر ان دو چیزوں کو نصیب ہو جائے تو حج ہو جاتا ہے اگر وقوف ارساب نصیب نہ ہوا یا حج زیارت نصیب نہ ہوا تو حج نہیں ہوتا ہیں اور وہاں ساتھ میں چلے جاتے ہیں اور ساتھ جا کر وہاں اللہ سے مانگنا ہے ہونا ہے جاری ہے جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی یا جیسے کہ اس کے ساتھ سے واپسی ہوتی ہے واپسی میں آ کر آپ مدلتا میں چلے آتے ہیں ہاں پہلے بنا جاتے ہیں مینا سے پھر وہ کیا نام ہے تین دن آپ کو آنا ہے اور میں آتے ہیں پھر مینا میں واپسی ہوتی ہے اور سات اور پھر مقبلفا مقبلفا سے آ کر پھر مینا مینا میں آپ کا قیام ہوتا ہے اور تین دن تک آپ میں وہاں ہوتی ہیں تین جسے عام اس طرح چاہتے ہیں بڑا شیطان درمیانہ شیطان مجلا شیطان اور چھوٹا شیطان وہ تین وہ جگہ ہیں جہاں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب لے جا رہے تھے تو شیطان نے بہتایا تھا اس بہتانے کے دوران انہوں نے کمپنیاں ماری تھیں تو وہاں جا کر وہ کمپنیاں مارتے ہیں بہت لوگ تو غصے میں ہوتے ہیں جھوٹے بھی مارتے ہیں جھوٹے کتنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں ہمارے علاقے کے سنا کام گئے تھے تو انہوں نے کہا یہ تو ہمیں چھوڑتا نہیں رہا آج تو میں ایسے بڑے ماروں گا داروں برداد ہوتے سے اس پر فائر کیے تھے جہاں سے آج ختم کیا تو بہرحال وہ کنکریاں ہوتی ہیں اور سبزی میں ماری جاتی خیر اس کے بعد وہیں کسی دوران میں ستی تاریخ کو آیا جاتا ہے حج کے کے لیے اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں تیرہ تاریخ کو جب یعنی حج کے مراسم ختم ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ اگر وہاں رہنا چاہیں تو آپ ہیں جتنا بھی کرنا چاہیں کم از کم آتا ہے روایات میں پچاس پراس کی زیادہ بہت زیادہ خریدت آئی ہے کوئی بڑی بات نہیں اگر اچھا چلنے چلنے والا آدمی ہے تو چند مرچ کر لیتا ہے ایک تمام تو اگر آپ پچاس تباد کر لیں یا زیادہ کر لیں یا آپ کی مرضی ہے اس کے بعد جس سے تباہ کر لیتے ہیں نا تو وہاں سے واپس آ کر آپ پانی پیتے ہیں گھر سکتا ہے اور رن کا پانی حدیث آتا ہے کہ زم سے نماز کرے جانا جو رنگم کی کا جو دعا بھی مانگے اللہ کا فرمائے گا اور ایک کی دعا نے سمے کے ساتھ فرمائی ہے اور بڑی جامع دعا ہے جسے موقع پر بھی آپ کر سکتے ہیں اللہ اصل ہیں میں رک کر لاتے کتاب من کو لے پاؤں اور اللہ میں تجھتے تو تین رخ چاہتا ہوں جی